السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر آسر اجمل اور میں آپ کو پڑھاؤں گا کاگنیٹو سائیکالوجی کاگنیٹو سائیکالوجی کے اس کورس میں آپ کو لیکچرز دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ اسائنمنٹس اور ایگزامز بھی ہوں گے تو آئیے آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کیا ہے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کاگنیٹو سائیکالوجی کی تاریخ جو ہے وہ سائیکالوجی کی تاریخ جتنی ہی پرانی ہے ہم سب سے پہلے پلیٹو کے بارے میں یعنی افلاطون کے بارے میں بات کریں گے Plato is the founder of all modern sciences افلاطون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جدید نظریات ہیں جتنی بھی فلاسفی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سائیکالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ افلاطون سے ہوئی Greek civilization who posited some ideas about how the human mind thinks یعنی ہمارا ذہن کس طرح سے سوچتا ہے اس میں خیالات کہاں سے آتے ہیں وہ کس طرح سے تصورات اس میں جنم لیتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پلیٹو کی ایک بہت کمپریہنسو تھیوری تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آئیڈیاز تھے اور وہ آئیڈیاز یہ تھے first of all Plato said ideas are innate اب یہ تصور پیش کیا پلیٹو نے سب سے پہلے کہ آئیڈیاز جو ہیں جو تخیل ہے جو خیالات ہیں جو جو بھی ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ انٹرنل ہیں انسان کے انسان انہیں سیکھتا نہیں ہے ماحول سے بلکہ وہ انسان میں شروع سے ہوتے ہیں قدرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے ذہن میں ڈالے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ پلیٹو کا ایک اور آئیڈیا ہے کہ ویزبل ورلڈ جو ہے جو بھی دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اٹ از این ایلوژن یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ خیالی ہے Now this is the the idea that that led led to to mysticism, mysticism development of اور اسلامک میں بھی اس آئیڈیا کا بہت کروشل رول ہے لیکن اس وقت ہم کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کوگنیٹو سائیکالوجی ہے ہم سوچتے کیسے ہیں ہم جانتے کیسے ہیں ہمیں چیزوں کا علم کیسے ہوتا ہے تو اس لیے we will not get 'em today we will talk about Plato's ideas some length roots to understand roots Plato نے یہ بھی کہا کہ جو آبجیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت ہے لیکن they are mere shadows of reality reality نہیں ہے وہ لیکن ریالٹی کے شیڈوز جیسے ہوتے ہیں ویسے وہ آبجیکٹس ہیں وہ ریئل آبجیکٹس کی یاد دلا رہے ہیں اور ریئل آبجیکٹس جو ہیں ان کا تصور ہمارے ذہن میں تو یہ this was basically an idea لیکن سوال یہ کہ اس کا یہ فلوسافیکل کوشچنس تو ہیں اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق تو سائیکالوجی کے بارے میں واٹ انٹرنل پروسیس یعنی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنے اندر دیکھتے ہیں ہمارا دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے باہر کچھ نہیں آؤٹ سائڈ میں صرف شیڈوز ہیں جو حقیقت ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ہمارے اندر ہی ایک نظام ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں this is a very very critical idea جس نے کہ مڈل ایجز میں اور اس کے بعد جدید دور میں بھی بہت سی ڈیولپمنٹس کو انفلوئنس کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why are we talking about philosophy اب آپ لوگ سائیکالوجی پڑھنے آئے آپ کہیں گے کہ جی یہ ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا philosophers talk about difficult things philosophers talk about difficult ideas so why are we discussing philosophy when it comes to cognitive psychology philosophy and understanding of philosophy is crucial because the I discussed in کا لاسٹ ٹو تھاؤزنڈ ایئرز کو ایگزامپل دی تھی Plato's internal and then there is also the جسے ہم پوزیٹیوزم کہتے ہیں کہ ideas not internal at all یہ جو پلیٹو کی پوزیشن سے جو اپوزٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ there is an outside reality and we see it as it exist یعنی جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آتے ہمارے پرسپچل سسٹم کے اندر تو کوگنیٹو کے لیے یہ ایشو بھی اہم ہے کہ ایک طرف یہ پوزیشن ہے کہ جناب ساری پرسپشن سارے آئیڈیاز سب کچھ انسان کے ذہن میں ہے دوسری طرف یہ پوزیشن کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں جو کچھ بھی ہمارے ماحول میں ہے whatever exist in outside world we see it as it is there is no change internally process of perception تو اس کو جو ہم جس فیلڈ میں فلاسفی کی جس فیلڈ میں ہم کو اسٹڈی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اپسٹمالوجی یعنی study of knowledge and its origin ہمیں جو انٹرسٹ ہے اپسٹمالوجی میں وہ کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کے لیے ایک مسٹ ہے کہ نالج کیا چیز ہے کہاں سے آتی ہے اب going back to Plato's Plato's original original question, position, that where do we come from? اس کے لیے یہ کہنا ہے کہ جو نالج کا ایشو ہے وہ اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں سو جسے فلاسفی میں کہتے ہیں اونٹالوجی ہماری ایگزٹینس کی حقیقت کیا ہے ہم کون ہیں انسان کا زندگی میں کیا مقصد ہے کیا جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہم مسٹس ڈسکس کرنے نہیں آئے ہیں اور فلاسفی بھی ہم اتنی ہی ڈسکس کریں گے جتنی کہ ہمیں کوگنیٹو سائیکالوجی کے ایشوز کو سمجھنے کے کی ضرورت ہے تو اونٹالوجی یعنی ایگزٹینس کا علم اور اپسٹمالوجی یعنی نالج کا علم دونوں آپس میں لنکڈ so if we say that we are divine that we come from God and that nothing exist except God and everything is an illusion Plato کا سینٹرل آئیڈیا تھا then we would also say internal and that there is no change affect it by the outside world کیونکہ آؤٹ سائڈ ولڈ ایک انوژن دوسری طرف پازیٹیوزم پوزیٹیوزم میں یہ کہا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جو کچھ بھی ہے باہر ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے تو پوزیٹیوزم جو ہے اپسٹمالوجی کی ایک شاخ ہے یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوزیشن ہے اور اس وہ پوزیشن آتی ہے سے materialism which propose that there is no internal supra material entity یعنی گاڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ میٹر میں ہے so that is the materialistic position جسے ہم عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی، فلاں بندہ بہت مٹیریلسٹ ہے یعنی بہت مادیت پرست ہے اسے ویلیوز کا اسے انٹرنل چیزوں کا ریلیجس ویلیوز کا اخلاقی ویلیوز کا کوئی احساس نہیں ہے وہ صرف میٹر سے گورن ہوتا ہے تو سائنس میں یا فلاسفی میں مٹیریلزم اس پوزیشن کو کہتے ہیں جو ازیوم کرتا ہے کہ سب کچھ نیچرل پروسیسز جو میٹر کے اندر ہوئے ہیں ان سے ریالٹی بنی ہے اور اگر یہ ریالٹی ہے تو اس میں اپسٹمالوجی کیا ہوگی کہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کی اپنی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت میں اس کی نالج جو ہے وہ ہمیں اپنی سینسز سے حاصل ہوتی تو یہ تھا ایک جسے میں کہوں گا مختصر تعارف اس فلوسافیکل بیک گراؤنڈ کا جو ہمارے ان کوشچنس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو کوگنیٹو سائیکولوجی میں سینٹرل ہے اچھا نا let's let's look at what happens in the modern world یہ تو آئیڈیاز چلے کافی دیر تک ان کی آپس میں جنگ سی رہی کچھ لوگ ان انٹرنل آئیڈیاز کی بات کرتے رہے کچھ لوگ ایکسٹرنل ریالٹی کی بات کرتے رہے پھر ایک نئی شاخ جو ہے فلاسفی کی اس نے جنم لیا جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی یا شروع میں سے صرف بعض لوگ صرف سائیکالوجی اسی کو کہتے تھے جو کہ ول ہیلم ونٹ نے ایٹین نائنٹیز میں جس کی ابتدا کی psychological this was the first psychological laboratory this was in جو کام کیا جا رہا تھا جو تجربات کیے جا رہے تھے وہ سارے اس بات سے متعلق تھے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں کیسے ٹچ کرتے ہیں کیسے سنتے ہیں کیسے سونگتے ہیں وغیرہ this actual branch of world was also psychological physical اس میں میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل جو مجھے لگتی ہے کہ آپ ایک بالکل تاریخ کمرے میں داخل ہو جائیں گے بالکل تاریخ آپ کو کچھ نظر نہیں ہے ٹھیک ہے you can't see a thing and suddenly somebody switches on light bulb of fifty watts ٹھیک ہے تو ففٹی واٹس لائٹ کی جو روشنی کی جو انٹینسٹی ہے وہ آپ فیل کریں گے بہت زیادہ فیل کریں گے کیونکہ بالکل اندھیرے سے آپ اچھی خاصی روشنی میں آ گئے نیا لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے یہاں پہ بات کہ لائٹ جو ہے اس وقت وہ 50 واٹس اس کی فزیکل انٹینسٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور لائٹ بلب آن کر دیا جاتا ہے اس کمرے میں جہاں کے ففٹی واٹس کی لائٹ آلریڈی موجود ہے اور اس نئی لائٹ بلب کے پیچھے جو انرجی ہے وہ بھی ففٹی واٹ آپ سوچئے کہ کیا اس دوسرے بلب کے جلنے کے بعد آپ کو اتنی ہی انٹینسٹی محسوس ہوگی جتنی کہ تاریخی سے ففٹی واٹ میں جانے کی ہوئی ظاہر ہے کہ نہیں اب آپ کو لگے گا کہ روشنی ہوئی ہے کچھ لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو بالکل تاریخی سے 50 واٹ میں جانے پہ ہوئی تھی this is a very important point کیونکہ فرض کیجئے کہ اس کمرے میں ایک بڑا ہال ہے اور اس میں سو ایسے بلب موجود ہیں پچاس پچاس واٹ کے اور جب ننانوے بلب ان میں سے جلائے جا چکے ہیں تو کیا آپ محسوس بھی کریں گے جب سوما بلب جلایا جا رہا ہو this was a very interesting phenomenon for psychologist they said if we have from zero to one we feel the intensity the most and from then on things start to decrease in the impact on our system so this is that is why this relationship between the physiological یہ جو ریلیشن شپ ہے ہمارا آؤٹ سائڈ کے ساتھ یہ بالکل ڈائریکٹلیئر نہیں ہے بالکل ڈائریکٹلی پر نہیں ہے زیرو سے پچاس واٹ کی انٹینسٹی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے پچاس سے سو واٹ کی انٹینسٹی ہمیں اس سے کم محسوس ہوتی ہے سو سے ڈیڑھ سو اس سے اور بھی کم ہوتی ہے and so on so this was the beginning call modern cognitive psychology اب آگے دیکھیے اس میں ایک اور چیز تھی جسے ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن انٹروسپیکشن میں یہ تھا کہ وہ لوگوں سے جیسے تو کرتے تھے ول ہیلن ونٹ اور ان کے ساتھی لیکن پھر وہ ان سے پوچھتے تھے they use to ask them what did you think what was going on in your head and they use to obtain detailed reports ان سے مفصل لکھواتے تھے وہ کہ جناب آپ نے کیا محسوس کیا آپ نے کیا سوچا اس دوران کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہوئی اور اس اکاؤنٹ کو جو ہے اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ بعض سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ ان سائنٹیفک ہے اور ایسا کچھ لوگ ثابت بھی کر سکے اب انٹروسپیکشن کیا ہے اور اس پہ یہ کرٹیسم کیوں ہوا اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس وقت ایک انٹروسپیکٹو ایکسپیریمنٹ کریں گے so I would ask you to close your eyes اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور امیجن کیجیے کہ آپ کسی کو اپنے گھر کے جو نزدیک ترین ہسپتال ہے وہاں سے اپنا گھر کا رستہ سمجھا رہے ہیں تو آپ فون پہ موبائل فون پہ ان سے بات کر رہے ہیں کسی حساب سے اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کے جو میرے گھر کے نزدیک ترین جو ہسپتال ہے وہاں سے میرے گھر کا رستہ کیا ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ہسپتال کو ذہن میں لائیں اب جب آپ ہسپتال کو ذہن میں لائیں تو اس کے بعد وہ روڈ آپ کے ذہن میں آئے گی جس پہ وہ ہسپتال واقع ہے پھر وہاں سے رائٹ مڑ جائیے یا لیفٹ مڑ جائیے جو بھی آپ انہیں ڈائریکشن دیں گے ان کو تصور کریں ٹھیک ہے تو آپ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کیا آپ کے ذہن میں وہ تصویر آ رہی ہے کیا آپ کے ذہن میں ایک امیج آ رہا ہے اس سڑک کا یا آپ کے ذہن میں اردو کے الفاظ آ رہے ہیں کہ دائیں مڑیے بائیں مڑیے یا آپ کے ذہن میں انگلش کے ورڈ آ رہے ہیں left turn here and take the second right from the left تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ I am asking you question about what is going on in your head and I am relying on what you telling and you will see کہ کوگنیٹو سائیکالوجی میں بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں بعد میں جن میں ہمیں جو پرسن کی رپورٹس ہیں ان میں ریلائی کرنا پڑا ہے but it is much more scientific than this so summing up introspection انٹروسپیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنے کو دیا جاتا ہے کوئی چیز تصور کرنے کو دی جاتی ہے کوئی چیز امیجن کرنے کو دی جاتی ہے and then you are asked report about کہ جتنے لوگوں نے بھی اس ایکسپریمنٹ میں حصہ لیا ہوگا سب کے اکاؤنٹ مختلف ہوں گے کچھ تو اس وجہ سے کہ لوگوں کا اظہار مختلف ہے لیکن کچھ اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کا ایکسپیرئنس بھی مختلف ہوتا ہے so now and some people have greater ability things especially other people have poorer ability تو یہ سارے اتنے سارے ڈفرینس آ جاتے ہیں کہ انٹروسپیکشن کی رپورٹ پہ بیس کر کے ہم کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے اسپیشلی سائنٹیفک تو یہ تھی introspection now we look at another development جب انٹروسپیکشن وغیرہ کا کام جو تھا اس پہ کریٹیسم شروع ہوا اسی زمانے کے آس پاس ایک روسی سائنسدان ایوان پاو نے ایک کلاسیکل ایکسپیریمنٹ کیا اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک آبزرویشن پہ بیس کیا اور وہ آبزرویشن یہ تھی کہ وہ ریسرچ کر رہا تھا he was that every time he came to feed the dog he rang a bell and what he noticed was that dogs started to salivate as as soon they heard the bell. جیسے ہی کتے اس نے سیلیویٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ گھنٹی کی آواز ہمیشہ اس وقت بجتی تھی جب اسے فیڈ کیا جاتا پیولوب نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی کو اگر آپ نے کوئی چیز سکھانی ہے کسی سے آپ نے کوئی رسپانس ایلسٹ کرنی ہے کسی سے آپ نے کوئی کسی قسم کا بھی بہیویئر اسے ٹریننگ دینی ہے اس کی تو ایسی چیز کے ساتھ اسے لنک کر دیجئے جو کہ اس کے لیے لازمی ہو let me give an exam so what he did was he paired the bell with the feeding and the dog would celebrate then he said instead of the bell can a use a light light lime on was fed came on was fed this was repeat then the light came on even if there was no food the dog celebrate again so this we و بیل اور لائٹ ایز دی انکنڈیشنس سو جو کنڈیشنس ہے وہ بیل یا لائٹ ہے انکنڈیشن یعنی جو کہ ہر حال میں ڈاگ کو سیلیویٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے وہ اسٹیمولس انکنڈیشن اسٹیمولس اور وہ جب بار بار ریسپانس کے ساتھ یعنی سیلیویشن کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کنڈیشنڈ اسٹیمولس کو بار بار لانے کو یعنی گھنٹی کو یا لائٹ کو فوڈ کے ساتھ بار بار پیئر کرنے سے وہ اسٹیمولس جو ہے کنڈیشن ہو جاتا ہے اور رسپانس بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے یعنی آپ کو کنڈیشن رسپانس ملتی ہے اب جب آپ نے گھنٹی بجائی یا روشنی جلائی تو dog would start to celebrate and when the dog celebrate we call it now a condition response تو یہ تھی لرننگ میں ایک بریک تھرو اور اس سے لرننگ تھیئری کی ابتدا ہوئی اب دوسری اس کی جو فارم تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایسی چیزوں کے لیے جیسے کہ سیلیویٹ کرنا اب آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے نا that is not really behaviour ہم اگر ہیومن بہیویئر کو دیکھیں تو وہ بہت complex there are too many faculties of all different kind تو بہیویئر میں صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کھانا دکھایا اور آپ کے منہ میں پانی آ گیا تو ویل سے کہ جی اس طرح لرننگ ہوتی ہے وہ do all sorts of things ابھی دیکھیں میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں کچھ لوگ اسے ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں دیز آر آل بہیویئر یہ تمام بہیویئر کی قسمیں ہیں اور ان بہیویئر کو مختلف طریقے سے سیکھا جاتا ہے اس کے لیے اسکنر نے ایک جو لرننگ تھیری پیش کی اس کا نام ہے انسٹرومینٹل کنڈیشننگ یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ تھی پیولو کی جس میں ڈاگ کو سیلیبریٹ کرنا سکھایا گیا تھا to bell and light what Skinner did was he said that behaviour if it is followed by a reward if it is followed by reinforcement it will be learned یہ بہت سمپلی میں آپ کو اسکنر کے آئیڈیا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نا but this is a very fundamental idea this is at the heart of learning کہ ہم اگر کسی چیز کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ریوارڈ دینا ہوگا اور جب وہ ریوارڈ انسان لے لے گا تو وہ اس بہیویئر کو دوبارہ کرے گا the frequency of that behaviour occurring of that behaviour will increase if that behavior is followed by reward مگر ایک پیولو اور اس کے علاوہ واٹسن اور ان لوگوں کی آئیڈیاز میں کیا چیز ہے اسکنر کے سامنے جب بات کی جائے میموری کی جناب وہ فلاں چیز یاد نہیں رہی ہے فلاں چیز بھول گئی تو اسکنر وڈ سے کہ جناب کیا چیز ہے میموری میں نے تو کبھی نہیں دیکھی مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی گئی ہے وہ جسے وہ ریوارڈ کہہ رہا ہے یا ایکسٹیمولس کہہ رہا ہے اور آپ نے کوئی بیہیویئر کیا ہے یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو آپ جو اسے نظر آ رہی ہے right so what he was seeing was what Skinner was seeing and what other learning theoretician was seeing اچھا اب یہ ایک بڑی حیران کن سی پوزیشن ہے اگر آپ اسے ہم اب ہم ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ سب کے لیے آسان ہوتا ہے ماضی کی ایک چیز کو کریٹیسائز کرنا لیکن ذرا سوچیں nobody had seen an atom but people were talking about atoms based on how they behaved people were talking about electrons based on how they behaved but Skinner and his colleagues objected to memory even though our behaviour we have something our behave there is something the input پاڈلسٹیڈ into some and the output of the system you are not interest mind is the black box like to keep it We we want want to deal this imagined abstract thing اس سے بہت بڑی پرابلم جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے فیلنگس کے بارے میں مائنڈ uh, کے بارے میں میمری کے بارے میں کانشیسنیس کے بارے میں they were all discouraged even did a very thoroughly scientific experiment would not be published in psychological journals so much was دیئنس تھے think was a problem this a major flaw in the psychology of time Now, think about it. Why can't we talk about memory, even if we can't see it? Why can't we talk about things that we can't see? There is nothing inherently scientific about things that we can see. So, things started to change gradually. اور اس میں جو پہلی پہلی چیز ہوئی ہے اہم چیز ہوئی ہے وہ تھی انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ ابتدا نا again information processing approach comes out of two main streams ایک اسٹریم تھی ہیومن فیکٹرچ ہیومن فیکٹرچ میں خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں اور امریکہ میں کام یہ ہوا کہ لوگ یہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ تھے کہ اسکلز کیسے اکوائر کی جاتی اسکلز جو ہیں ان میں ایکسپرٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے انٹیلیجنس کیا چیز ہوتی ہے انٹیلیجنس جو ہے کیا ٹوٹلی انہیریٹیڈ ہے یا اسے ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے اس طرح کے سوال اٹھنے شروع ہوئے تو people became interested in how human being learn different thing جیسے ایک اچھا ٹینس پلیئر ہے تو وہ اسے کیا کرنا پڑتا ہے ٹینس سیکھنے کے لیے یا ایک ملٹری اپلیکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک اچھا سولجر ہے اس میں کیا کیا اسکلز اسے چاہیے ہوتی ہیں تو اس اس حوالے سے ہیومن ریسرچ شروع کی گئی دوسری طرف انفارمیشن تھیئری نے جنم لیا انفارمیشن تھیئری کے بہت ساری روٹس ہیں آگے لیکن ملٹری نے اس میں بہت زیادہ انویسٹ کیا میزائل اور ان چیزوں کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی ملٹری سسٹمز جو ہیں جس میں آپ کو تھوڑی بہت انٹیلیجنس کی ضرورت ہو جس میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ آف دی انوائرمنٹ کی ضرورت ہو تو سائبر نیٹکس اور سسٹمز تھیوری جو ہیں ان سے انفارمیشن تھیئری کی بنیاد ہوئی یعنی کہ ایک مشین جو ہے اس میں جب انفارمیشن اس میں دی جاتی ہے تو اسے کیسے پروسیس کیا جاتا ہے یہ میں بریفلی اس کے بارے میں اس وقت بتا رہا ہوں اور تھرو آؤٹ اس کورس میں ہم انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کی بات کرتے رہیں گے اور اس لیے فی الحال اتنا ہی کافی تو اب آئیے کہ یہ کوگنیٹو ریولیوشن لیکن آیا کیسے how did people finally get the license اگر مجھے یہ کہنے کی لفظ استعمال کرنے کی آپ اجازت ہے تو how did we get the license to talk about mind to talk about thoughts کیونکہ وہ اسکنر اور اس کے ساتھیوں کا لرننگ تھیوری کے حوالے سے سائیکولوجی کی فیلڈ پہ مکمل قبضہ تھا نوم چومسکی نامی ایک امیرکن لنگویسٹ نے نوم چومسکی نے یہ آئیڈیا دیا کہ لینگویج جو ہے وہ جواب ہے یہ simple input output psychology language جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف ہیومن پروڈکشن آف بہیویئر جو ہے can not be used as the sole feature of psychology cannot be the sole subject matter of psychology. اس نے کہا کہ language is much more complex than any behaviour that Skinner can produce in subject for example Chomsky نے کہا کہ یہ ایک سینٹینس لیجیے green ideas sleep furiously green ideas sleep furiously اب ہی سیڈ وی آل نو نانسکل سینٹینس جو میں وہ غلط بٹ از سلیپ فیوریسلی ایک سبجیکٹ ہے ایک ورب ہے ایک ایڈ ورب ہے But even though this sentence is semantically or meaning-wise nonsense, grammatically it is a correct sentence. تو اس نے کہا کہ لینگویج کے بارے میں ہماری کچھ انٹویشنز ہیں مثال اس کی یوں لیں کہ انہوں نے بچوں میں آبزرو کیا مثلا چھوٹے بچے نے مچھلی مانگی فش مانگی تو he said fis he couldn't see fish so said His mother said, So mother نے exactly وہی ساؤنڈ repeat کی جو کہ بچے نے کیس Right? بچے نے وہی word reproduce کیا بچے کو یہ لیکن سنتے وقت بچے کو پتا تھا کہ نہیں فیس نہیں بچے نے کہا mother understood the child is talking about fish so the mother said oh fish what is the child بچے کی جو ہیں آوازیں تینوں دفعہ آئیڈینٹیکل وہ پہلے بھی فش کہہ رہا ہے دوسری دفعہ بھی فش کہہ رہا ہے تیسری دفعہ بھی فش کہہ رہا ہے لیکن جب ماں نے فش کہا تو بچے نے کہا yes what Chomsky wanted demonstrate by this was there are things happening inside the head ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے چونکہ ہم وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے so language was used as the main line of attack on learning and it was a very successful attack تو چومسکی کے اس پیپر کے ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی جو کہ میرے خیال میں کوگنیٹو ریولیوشن اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی کمپیوٹرز کمپیوٹرز نے جو کہ ایک اگر آپ ایک کمپیوٹر کو دیکھیں تو ایک سمپل سی مشین ہے right? لیکن اس مشین میں میمری ہوتی اور اس مشین میں اس میمری کے علاوہ ورکنگ میمری ہوتی یعنی ایک تو وہ میموری ہے نا جس میں آپ نے اسٹور کی ہوئی ہے چیز پھر ایک وہ میموری ہے جس کو ہم کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اس کمپیوٹر میں ان پٹ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک مشین ہے جس کو ایک مشین کا اگر آپ لیول دیکھیں ہارڈ ویئر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف ہارڈ ویئر کو دیکھنے سے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ جو کام کمپیوٹر کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ سافٹ ویئر جو کام کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے تو اگر آپ ہیومن بینگز میں دیکھیں تو صرف برین کو اگر ہم کاٹ کے دیکھ لیں تو اس میں دونوں نیورونس نظر آئیں گے جیسے اگر ہم اس کمپیوٹر کو کاٹ کے دیکھ لیں تو اس میں ہمیں different bits of hardware نظر آئیں گے تو انالوجی بڑی زبردست ہے کہ ادھر بھی ہارڈ ویئر ہے نیورونس کی شکل میں ادھر بھی ہارڈ ویئر ہے مشین کی شکل میں سافٹ ویئر جو ہے کمپیوٹر کا کمپیوٹر کی میمری جو ہے کمپیوٹر کی ورکنگ میمری جو ہے اس سب کے پیرل ہیومن مائنڈ میں بھی چیزیں ہوں گی جو انفارمیشن کو پروسیس کریں گے so computer became the evidence of a machine that can think I can use the word at different level اور پھر ایک اور فیلڈ سامنے آئی کمپیوٹر اور کوگنیٹو سائیکولوجی سے ریلیٹڈ اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کمپیوٹر سائنٹسٹ جو تھے وہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ تھے کہ انٹیلیجنس جو ہے جیسے ہیومن انٹیلیجنس ہے کیا وہ مشین ویسا ہی کام کر سکتی آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ایریا لیکن اس کے بھی دو پہلو ایک وہ پہلو ایک یہ پہلو ہے کہ کیا ہم ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو انسان سے بہتر کام کر سکے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کیلکولیٹر ہے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب اس وقت 4937 ملٹیپلائڈ بائی 2389 کیجئے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ شاید اسے بھول بھی گیا ہو کہ میں نے نمبرز کون سے بول لیکن آپ اسے کیلکولیٹر میں ڈالیں گے یا کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو وہ فٹافٹ آپ کو اس کا جواب دے گا سو ایک تو یہ ہوئی لیکن واٹ سائنٹسٹ وہ more interested in how we can replicate human intelligence اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی why are we more interested in this کیونکہ مشینز تو آگے بہتر کام کر سکتی ہیں لیکن ہمیں بہت جلد یہ پتا چل گیا بہت جلد یہ پتا چل گیا کہ مشینز بہت سارے ایریاز میں بہتر کام کر ہی نہیں سکتے اور اس کی مثال آگے بھی بہت ساری آگے ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی لیکن اس وقت میں فیس ریکگنیشن کی مثال دیتا ہوں اگر آپ کے کمپیوٹر کو جسے آپ نے سکھا دیا ہے فیسز میچ کرنا اسے اپنا فیس دکھا دیں اور اسے کہیں گے جناب جب بھی تم اس فیس کو دیکھو گے ریکگنائز کر لو گے اب چھ سال کے بعد یا let me increase this duration بیس سال کے بعد جب آپ نے اس فیس کو کمپیوٹر کو دکھایا تو کمپیوٹر اسے ریکگنائز نہیں کر پائے گا کیوں تو کمپیوٹر نے تو ایکزیکٹ میچنگ کرنی ہے آپ کا فیس ایج کے ساتھ چینج ہو گیا آپ کے بالوں کی جو جریاں وغیرہ ہوتی ہیں فیشل ہیئر ہوتے ہیں پیٹرنز ہوتے ہیں طرح طرح کی چیزیں چینج ہو چکی ہیں computer will reject that human being will recognise the face ہم سے آپ کو کہیں دیکھا ہے کم از کم یہ ضرور ہوگا تو and there is a lot of evidence to support the تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ ہیومن انٹیلیجنس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اسی طرح شطرنج کی مثال if we look at the example of chess there is no way computer through brute force machine force can beat human being chess شطرنج میں کمپیوٹر ایک انسان کو بیٹ نہیں کر سکتا اور اسی لیے اچھے کمپیوٹر پروگرام جو کہ چیس میں انسانوں کو بیٹ کر دیتے ہیں ان کے لیے آپ کو ہیومن بینگس چاہیے جو کہ انہیں پروگرام کریں good chess player games ordered into the saw so that other bag can beat and computer کسی طرح سے بھی جو ہے انسان کو اپنی صرف مشین کی فورس سے چیس میں شکست نہیں دے سکتی سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے لوگ جو تھے وہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ تھے کہ how do we replicate how do we replicate human intelligence in computers. So that again was a very interesting area جس کی ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹرز کی پیرل ڈیولپمنٹ اور تیسری طرف چومسکی کی study of language way heralded cognitive psychology and the age of cognitive psychology اسی زمانے میں براڈ بینٹ نامی ایک سائیکولوجسٹ جو کہ انگلینڈ میں کام کر رہے تھے انہوں نے ویژول پہ اٹینشن پہ اور میموری پہ کام کرنا شروع کیا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بارٹلٹ تھے جن کے میموری میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس پہلے سے موجود تھے لیکن ان کو زیادہ اٹینشن نہیں دی گئی صرف لرننگ تھیری کی وجہ سے تو اب بارٹلٹ کے ایکسپیریمنٹ جو ہیں میموری میں انہوں نے بھی اس فیلڈ میں کانٹریبیوٹ کیا and then in sixties book emerged was called cognitive psychology just name of it was a breakthroughs for the there is a talk about learning اس میں وہ بات نہیں تھی کہ جناب آپ سے میں پوچھوں کہ اچھا آند کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا تو آپ آنکھیں بند کریں اور تصور کرنا شروع کر دیں کہ ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میرے سامنے ایک پرپل رنگ کا اورنج یا ایک کہتے ہیں یلو کلر کا elephant so so I can do these experiments اور مجھے یقین ہے کہ جب میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ بھی ان چیزوں کو تصور کر رہے ہوں لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں اور اس بات کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا جبکہ کوگنیٹو سائیکالوجی میں لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ تھاٹس یہ یہ یہ لنگوسٹک پروسیسز ویژنس امیجز اور یہ ساری جو جو چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی from this book we learned about a whole series of experiment that Neisser and others had done. There was work by Treisman. There was work by McClelland and Rumelhart. There was work by all these people about whom we will talk in later lectures. But for now, what I want to emphasize is that there is a field in psychology about which we don't know much in Pakistan. Pakistan میں کوگنیٹو سائیکالوجی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے many, many psychologists who have been around are not familiar with this area اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ in the last 20-30 years there hasn't been much flow of research from the west in psychological research the flow نہیں ہوا تو اس وقت یہی کوشش ہے ہماری کہ کوگنیٹو سائیکالوجی جو ہے it should form part of of of our main in all departments Pakistan and national institute psychology the idea being Now we need to learn about experimental ways of gaining knowledge about human mind and human information processing. Now notice, I've used the term human information processing. What does it mean? It means that anything that is impinging on my senses, any sensations that I am getting right now letters when from the visual system deep in nervous system deep in cerebral deep in mind so what will he sensation the information the I am getting from through light اور through the sense of touch اور through the sense of smell اور hearing is entering my system and this information is now being processed مثلاً آپ ایک پارٹی میں گئے اور اس پارٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں آپ کو وہ ساری آوازیں آپ کا سسٹم سن تو رہا ہے ایک لیول پہ لیکن اس سب کو توجہ نہیں دے رہا اس میں سے کچھ ہی باتیں آپ کو پہنچ رہی ہیں اس کا ثبوت یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کاکٹیل پارٹی فنومین جس میں آپ نے کسی آپ کا نام کسی نے لیا کمرے کی دوسری جانب سے انہوں نے آپ کا نام لیا تو فوراً آپ کی توجہ جو ہے وہ ان صاحب کی طرف ہو جاتی اب یہ کیسے ہوا اگر تو آپ وہ سن ہی نہیں رہے تھے جو لوگ باتیں کر رہے تھے تو پھر آپ نے اپنا نام کیسے سنا اور اگر آپ نے اپنا نام سنا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے لیکن حقیقت میں تو آپ توجہ دے رہے تھے اپنے گروپ کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے so those kind of phenomena pose very serious problem if you think about it are we listening to everything آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا کمپلیکس ہے یہ ریلیشن شپ ہم سنتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں لیکن شاید ایک لیول پہ سنتے ہیں اور اس ایک لیول کے بعد ہمارا مائنڈ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں اس کو پھینکتے یہ ہمیں نہیں چاہیے اور صرف چند چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی اہم چیز ہوتی ہے environment we attend to it تو ہم اٹینڈ کبھی کریں گے نا اگر ہم اسے سن رہے ہیں کم از کم ایک لیول تک تو سن رہے ہیں تو that is the kind of subtlety that is required to understand اور اس کے پھر کوگنیٹو نے ماڈلس بنائے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھیریز ڈیولپ کی ہیں تو ایک تو یہ بات کہ ہم چلے تھے فلسفے سے کہ بھائی ہم کیسے سوچتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں پھر ہم نے بات کی ایکسٹرنل ریالٹی کی ایکسٹرنل ورلڈ کی پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح انٹروسپیکشن جو ہے وہ ایک انٹرنل پروسیسز پر فوکس کر رہی ہے اور لرننگ تھیری جو ہے وہ ایکسٹرنل پروسیس پر فوکس کر رہی ہے جو کچھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ پر فوکس کر رہی ہے now we come to marriage of these two approaches جس میں ایکسٹرنل ریالٹی کو بھی ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز انفارمیشن لیکن انٹرنل پروسیسنگ کے رول کو بھی ایمفسائز کر رہے ہیں شراب کی مثال بہترین مثال صحرا میں ہیں آپ صحرا میں ریت کے اوپر ریفلیکشن کی وجہ سے آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ پانی ہے وہ اور وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کو پیاس لگی گی تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک ایکسٹرنل فینومین ہے کہ لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور ایک انٹرنل فینومین ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ان دونوں کی یونین سے آپ کو شراب جو ہے صحرا میں نظر آتا ہے آپ کو پانی نظر آتا ہے اور آپ اس پانی کی طرف بھاگتے ہیں لپکتے ہیں کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے so example I think sums up need for cognitive psychology the need for understanding how we process information because we if we are a machine جیسے لوگ پہلے کہتے تھے تو we are a machine that processes information لیکن اگر ہم اتنے میکینسٹک اور مٹیریلسٹک نہ بھی ہوں اور ہم اسے دیکھیں اس طرح دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں بلکہ اشرف المخلوقات ہیں تو we see the wisdom we see the genius of this system that can process information so beautifully اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشین والی پرفیکشن چونکہ ہمیں نہیں ہے ایگزیکٹ میچنگ چونکہ ہمیں نہیں ہے اسی لیے ہم ایک چہرے کو بیس سال کے بعد بھی پہچان لیتے ہیں deliberately in perfect machine performs better تو یہ ایسنس ہے یہ جو ہے بہت میرے خیال میں اہم اور سینٹرل بات ہے کاگنیٹو سائیکالوجی کے بارے میں کہ it enhances our understanding of how we look at the world how we take it in how we process it and how we understand it we will talk more in future lectures about the different issues cognitive psychology ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں we will talk more about fundamental concept of computer psychology